سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس آدمی نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اس کی حدود کا خیال رکھا اور جن امور سے بچنا چاہیے ان سے بچ کر رہا تو اس کا یہ عمل اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گا حدیث نمبر چھتیس سو انسٹھ مسند احمد